حضرت جابر اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹڈی دل کے خلاف بد دعا فرما دے تو یوں کہتے اے اللہ بڑی ٹڈیوں کو تباہ کر دے اور چھوٹی ٹڈیوں کو مار ڈال ان کے انڈے خراب کر دے ان کی جڑ کاٹ دے ان کے منہ ہماری روزی اور ہمارا رزق کھانے سے بند کر دے بے شک تو دعا سننے والا ہے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کس طرح اللہ کے ایک لشکر کی جڑ کاٹنے کی دعا کرتے ہیں آپ نے فرمایا ٹڈی دل سمندر میں ایک بڑی مچھلی کی چھینک سے پیدا ہوتا ہے حدیث کے راوی ہاشم بیان کرتے ہیں کہ زیاد بن عبداللہ رحمہ اللہ نے کہا مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ اس نے مچھلی کی چھینک سے ٹڈی کو بکھرتے دیکھا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار دو سو اکیس